تتلی شہزادی ایک وقت کا قصہ ہے وہاں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی اس کا چہرہ اس کی روح کی طرح ہی شفاق تھا اور ایسی دلکش آنکھیں جس میں آپ ڈوب جائیں وہ آس پاس کی سبھی سلطنتوں میں بہت مشہور تھی نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے بلکہ اپنی دانش مندی اور حاضر جوابی کے لیے بھی بہت سے شہزادے اس پر اپنا دل و جان قربان کرنے کو تیار تھے پر وہ ناکامیاب رہے ایک شخص جو ساہر تھا اور وہ سمندر کو بھی خشک کر سکتا تھا وہ اس شہزادی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا یہ ساہر اس محل تک ایک لمبا سفر طے کر کے آیا تاکہ اسکائلا کا ہاتھ نکاح کے لیے مانگ سکے اے خوبصورت شہزادی میں آپ کا ہاتھ نکاح کے لیے مانگنے آیا ہوں آپ کو منظور ہے لیکن شہزادی نے انکار کر دیا تم اس لائق نہیں ہو اس واقعے سے ساہر بہت خفا ہو گیا وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس سے علاحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا اس لیے غائب ہو گئے اس کی زندگی واپس کر دے گا اگر وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو جائے اس کے باوجود نے انکار کر دیا خوبصورت شہزادی ابھی بھی تم مجھے قبول کیوں نہیں کرتی ہو تم اس لائق نہیں ہو میں لائق نہیں ہوں لیکن تم ایک تتلی ہو مجھ سے محبت کرو میں تمہیں واپس انسان بنا دوں گا کبھی نہیں اور ایک رات اسے بچ کر نکلنے کا موقع میسر ہوا اور اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اے شہزادی تمہیں رضامند کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا ارے وہ تو چلی گئی اڑان تھکا دیتی ہے شو! دور ہٹو کچھ دیر کے لیے شہزادی بھول گئی کہ وہ تتلی ہے پر پکے ارادے والی شہزادی نے اپنے آنسو پہنچے اور آگے بڑھتی گئی نہیں یہ میرا نیا مہمان کون ہے میں شہزادی ہوں کتنی خوبصورت تتلی ہے یہ تم نے میری تصویریں اپنی دیواروں پر کیوں لگا رکھی ہیں مصور کو اس کی دبی آواز میں گزارش سنائی نہیں تھی کیونکہ شہزادی کی آواز اتنی مہین تھی کہ ایک پتنگا بھی اسے سننے میں ناکام تھا کیا تم میری شہزادی کی تصویروں کی تعریف کر رہی ہو آج تک اتنی خوبصورت خاتون میں نے نہیں دیکھی ہے اس کا چہرہ میرے خوابوں میں میرا پیچھا کرتا ہے اس لیے میں اس کی تصویر بناتا ہوں پر میں تو شہزادی ہوں تم کیا کر رہے ہو مجھے جانے دو فکر مت کرو میں تمہیں اس میں رکھ دوں گا میری نئی تتلی دوست مصور نے شہزادی کو پکڑ لیا اس حقیقت سے بے خبر کہ یہ وہی شہزادی ہے جس پر وہ دل و جان سے فدا ہے دو دنوں کے بعد ایک بارگی جب اس کے پروں کی مرمت ہو گئی مصور نے اسے قدرت کے آگوش میں آزاد کر دیا شہزادی اڑتی اڑتی رہی رہی اسے اسے یہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں کہاں جائے یا خدا میں جاؤں ایک آبشار ملا اس نے اسے اس آبشار کی یاد دلائی جہاں وہ ہر چودوی کا چاند نکلنے پر جاتی اور جی بھر کر گانا گاتی وہ آہستہ آہستہ رونے لگی اور ایک بہت ہی گمگین نغمہ سنانے لگی اسے وہ علم نہیں تھا کہ یہ آبشار ایک پاک روح کا گھر ہے تمہاری آواز بہت ہی دلکش ہے اے چھوٹی تتلی میں شہزادی ہوں میں نے تمہیں گنگناتے سنا اپنے آبشاری گھر میں گنگناتے میں نے سوچا میں گا رہی تھی شہزادی ابھی بھی اس سے بے خبر تھی کہ دنیا اس کی اصلی آواز نہیں سن سکتی ہانی انسان تمہیں نہیں سن سکتی میں تمہیں آواز کی خوبت کی مراد دوں گی شہزادی کی اصلی آواز سنائی دینے لگی تتلی شہزادی جی بھر کے گانے لگی جس نے اس پاک روح کو اتنا خوش کر دیا کہ اس نے سکائلہ کو ایک اور مراد مانگنے کی بخشش دی اوہ

شکریہ شکریہ صرف ایک ہی طریقہ ہے اس تلسم کو توڑنے کا کہ اسے مار دیا جائے جس نے تم پر یہ تلسم کیا ہے اس بوڑھے جادوگر نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اگر تم اس ظاہر کو ہرا سکو تو تم پھر سے انسانی شکل اختیار کر سکتی ہو شہزادی کو بتایا گیا کہ اس کے یہ دو منٹ تب آئیں گے جب اس کو اس کی بے انتہا ضرورت ہوگی پھر جب ایک مرتبہ تمہارے یہ دو منٹ نکل گئے پھر تم دوبارہ ہمیشہ کے لیے تتلی بن جاؤ گی اگر تم اس ساحر کو مار نہ سکو ہاں بالکل میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے اوہ میری پیاری سی تتلی دوست واپس آ گئی تمہیں میری مدد کرنی ہوگی خدا کے لیے میری مدد کرو کیا تم بول بھی سکتی ہو اور کس بات کی مدد چاہیے تمہیں میں شہزادی اسکائلا ہوں مجھے تمہاری مدد چاہیے تاکہ میں واپس انسانی شکل میں آ جاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم شہزادی کیسے ہو سکتی ہو جو اتنے سالوں سے میرے محبت اور عاشقی کا مرکز رہی تم بس ایک ایک تتری ہو ایک کمبخت جادو جادوگر جو مجھ سے محبت کرتا تھا مجھے ایسا بنا دیا اس کمبخت کے جال سے میں بچ کر یہاں آئی ہوں میں یہاں پہنچی ہوں اس سے بچنے کی کوشش میں مصور کشم کش میں معطلا ہو گیا ہر بولنے والی تتلی پر یقین کرنا ہوگا جو بھٹکتی ہوئی میرے گھر کے اندر آ جائے اس کی بات میں دم تو تھا ٹھیک ہے مجھ سے کچھ ایسا پوچھو جو اصلی شہزادی کو ہی پتا ہو تمہارے والد نے تمہارے چھٹویں جنم دن پر تمہیں کیا تحفہ دیا تھا یہ تو آسان ہے بہت ہی شاندار گھوڑے کا بچہ جس پر آج تک میں سواری کرتی ہوں یا کرتی رہی ہوں جب میں انسان تھی درست یا خدا تم حقیقت میں شہزادی ہو تمہیں اپنے گھر میں دیکھ کر میری عزت افزائی ہوئی ہے ہاں عزت دار عزت دار ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے یقیناً میری شہزادی آخر تم یہ کیا کر رہے ہو ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے تو کیا میں نیتھ ہی اس صاحب سے لڑنے جاؤں گا میری شہزادی میرے پاس ہتھیار اور بختر بند ہے جو کہیں کہیں رکھے ہوئے ہیں وہ اتنا بہادر جنگجو نہیں تھا پھر بھی جب وہ شہزادی کے روبرو حاضر ہوا اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار شہزادی کے دل میں ایک ہلچل ہوئی تم کتنے وقت سے میری تصویریں بناتی رہے ہو جس دن تم پیدا ہوئی تھی اسی دن سے مجھے تم ایک بہت ہی دلکش مضمون لگی تھی مجھے یہ علم نہیں تھا کہ تم بڑی ہو کر اتنی خوبصورت ہو جاؤ گی شہزادی نے تب محسوس کیا کہ یہ مصور وہی شخص ہے جس کی اسے زندگی بھر تلاش تھی کیا ہمیں چلنا چاہیے میری شہزادی ہاں ہمیں جلد سے جلد جادو کر کے قلعے میں جانا چاہیے میں تمہیں راستہ دکھاؤں گی انہوں نے ساحر کے اندھیرے اور منحوس قلعے کی طرف کوچ کی اس کی آرام گاہ یہاں پر نیچے ہے اگر وہ سوتا ہے تو ہم اس کی اٹھنے سے پہلے اسے ختم کر سکتے ہیں یہی امید رکھتے ہیں میں کوئی بہت بڑا سورما تو ہوں نہیں کون ہے وہاں پر یا خدا میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کس نے کی ہے میں ہوں شہزادی اسکائلا اور وہ ہے میرا جاوا سپاہی یہ پھڑ پھڑانے والا احمد کیا میرا رقیب ہوگا میری شہزادی تم مجھے بچانے کے لیے انسان بن گئی تم میرے جانباز سپاہی ہو میرے سچے شہزادے اسے موت کی دہلیز پر کھڑا دیکھ کر ساحر کا دل تبدیل ہو گیا بھلے ہی وہ میری طرح محسوس کرتی ہو یا نہیں میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسے مرنے نہیں دے سکتا وہ چلا گیا ہے میں ایک بار پھر انسان بن گئی ہوں چلو گھر چلے میری شہزادی انہوں نے ساحر کے استبل سے ایک گھوڑا چرایا اور گھر واپس جانے لگے ایک ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اور ہمیشہ خوشی خوشی جینے کے لیے